میں غلطی بھی ہے کہ صرف دعا کے لیے اجتماعی دعا کے لیے لوگ جمع ہوں اجتماعی دعا کے لیے جمع ہونا یہ بھی بدعت ہے یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے ابو عثمان روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ کے ایک عامل نے ایک گورنر یا جو بھی عامل بنایا تھا انہوں نے ان کی طرف خط لکھا انہا ہونا قومن یجتمعون ہمارے ہاں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں فیدعونا للمسلمین وللامیر پھر دعا کرنا شروع کرتے ہیں سارے مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے حاکم کے لیے امیر کے لیے تو جمع ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمیشہ ان کا معمول ہے فقط الیہ عمر حضرت عمر نے ان کو خط لکھا اقبل و اقبل بہم معک تو بھی آ ان کو بھی لے کر آ تو بھی آ ان کو بھی لے کے آ فقبلا تو وہ آدمی آیا جس نے خط لکھا تھا اور ان کو لے کے آیا وقال عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو چوکی دار تھا دروازے پر اس سے کہا علی سوتن میرا چابک لے کر میرا ہنٹر لے گیا درا فلم اميرهم ضربا بالصوت جب وہ لوگ آئے حضرت عمر نے وہ درہ لے کے ان کا جو امیر تھا اس کی پٹائی کر دی ہے عمر ان میں سے نہیں ہوں یعنی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو مشرق سے آئے ہیں کیونکہ فتنہ کہاں سے آئے گا حدیث میں ہے مشرق سے آئے گا یعنی میں بدعتیوں میں سے نہیں ہوں تو حضرت عمر نے ڈانٹا ان لوگوں کو ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اجتماعی دعا کے لیے جمع ہونا یہ اسلام میں نہیں ہے اسی طرح سے بیسویں غلطی ہے کہ بعض لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعاؤں کی پابندی کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا علیہ امرنا فهو رد جو کوئی ایسا عمل کرے جو کرنے کے لیے ہم نے نہیں کہا وہ رد ہو جائے گا تو یہ بدعت ہے اور بدعت سیاح ہے بری بدعت ہے اور بدعت حسنا نام کی کوئی بدعت اسلام میں جائز نہیں ہے ہر بدعت بری ہوتی ہے اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے بات کیا بخاری نے تعلق روایت کو نقل کیا ہے تو یہ کچھ غلطیاں تھیں جو عام طور سے لوگ دعا کے سلسلے میں کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان غلطیوں سے بچنے کی اور اللہ تعالیٰ سے سنت کے مطابق دعا کرنے کی گڑ گڑا کر اور صحیح الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وهو أعلم بالمهتدين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر